باب ششم مسلم معاشرے میں جہیز کی درآمد اسباب و عوامل گزشتہ میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ہندو دھرم میں عورت کے بارے میں کتنا ذلت آمیز اور پست تصور موجود ہے اور کس طرح اسے مرد سے آٹھ گنا جن زدہ اور عیاش قرار دے کر معاشرے میں اسے دبا کر رکھنے کا انتظام کیا گیا ہے پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہندو قوم میں جہیز کے مطالبے کا رجحان کن اسباب کی بنا پر پیدا ہوا ہے یہاں تک کہ بھگوانوں اور دیوتاؤں نے بھی کتنی کثیر مقدار میں جہیز لیا بھی ہے اور دیا بھی ہے اس طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ رامائن مہابھارت اور بھگوت پران کس طرح جہیزی رجحان کو عام کرنے اور فروغ دینے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں ان ابواب سے یہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ ہندو قوم میں جہیز کے مطالبوں نے کس طرح عورت کی مٹی پلید کر رکھی ہے اور لوگوں کو لڑکیوں سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے یہاں تک کہ پیدائش سے پہلے ہی انہیں ضائع کر دیا جاتا ہے اور اگر پیدا ہو ہی گئی ہے تو کس طرح انہیں موت کے آگوش میں سلا دیا جاتا ہے اسلام میں عورت کا تصور ہندو معاشرے میں جہیز کی یہ رسم اور اس کی یہ عمومیت تو اس کی مذہبی کتابوں اور مذہبی تعلیمات کا نتیجہ ہے جس سے بھگوان اور دیوتا بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے مگر تعجب خیز بات یہ ہے کہ آخر اس رسم بد نے مسلم معاشرے کو کیوں کر اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اس لیے کہ اسلام کے نزدیک مرد اور عورت مساوی طور پر اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اسلام تو پہلے ہی قدم پر یہ تعلیم دیتا ہے کہ عورت عورت آدم ہی کے جسم کے ایک حصے سے بنائی گئی ہے اس لیے وہ بھی عزت و توقیر میں مرد سے کسی طرح کم نہیں ہے وہ عورت سے بھی انہی معاملات پر ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے جن پر ایمان لائے بغیر کوئی مرد مسلمان نہیں ہو سکتا وہ عورت سے بھی خدا کی اسی کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے جس سے وہ مرد سے مطالبہ کرتا ہے عورت بھی اسی طرح اسلام کے احکام کی پابند ہے جس طرح کہ مرد کو پابند کیا گیا ہے عورت بھی مرد ہی کی طرح قیامت کے دن اٹھائی جائے گی اور اس سے بھی اس کے انفرادی اعمال کا اسی طرح حساب لیا جائے گا جس طرح کہ مرد کا حساب ہوگا قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی عدالت سے اعمال کے اعتبار سے اس کے لیے بھی جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا جس طرح مرد کے بارے میں فیصلہ ہوگا الغرض اسلام کے نزدیک عورت اور مرد میں انسان ہونے کی حیثیت سے قطع کوئی فرق نہیں ہے اسی کے ساتھ اسلام پہلے ہی قدم پر اس بات کا اعلان و اظہار بھی کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے مقابلے میں کمزور بنایا ہے یاد رہے کہ کمتر نہیں یہ کمزوری کا اعلان عورت کے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوا اس لیے کہ اس کے بعد معاشرے میں اس کے لیے جن فرائض کو مقرر کیا گیا ہے اس کے سپرد جو ذمہ داریاں کی گئی ہے وہ اس کے سنی فرائض کی ادائیگی میں معاونت تو کرتی ہے دشواریاں پیدا نہیں کرتی اسے آسائش حیات میں مساوی قرار دیا گیا ہے مگر سخت کوشی سے اسے نجات دے دی گئی ہے اس کے ساتھ رفاقت ہمدردی اور دل سوزی کا رویہ اپنانے کی مرد کو ہدایت کی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا کہ عورت آدم کی پسلی سے بنائی گئی ہے اگر اسے سیدھا کرنے کے لیے تو وہ پسلی کی طرح ٹوٹ جائے گی وہ عورت کو جسمانی اور جنسی استحصال سے بچانے کے لیے پردہ کا حکم دیتا ہے اور شوہر تک کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر بھی زناکاری کاری کا الزام اس وقت تک نہیں لگا سکتا ہے جب تک کہ اس کے پاس چار چشم دید گواہ موجود نہ ہو ورنہ وہ بیوی سے بھی محروم کر دیا جائے گا اور اسی کوڑوں کی سزا بھی اسے بھگتنا پڑے گی اسلام عورت کی کمزوری کا اعتراف کر کے اس کے لیے لاتعداد مراحت دیتا ہے جن کی وجہ سے اس کی زندگی امن و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے البتہ اسلام نے خاندانی نظام کو خوش اسلوبی سے چلانے کے لیے مرد کو خاندان کا سربراہ قرار دیا ہے جس میں لاتعداد حکمت پوشیدہ ہے حیرت ہوتی ہے کہ ایسے اسلام کو ماننے اور اس کی صداقت پر یقین و ایمان رکھنے والے مسلمان آخر اس رسم کو کیسے قبول کرتے اور اسے اپنے معاشرے میں درآمد کر لیتے ہیں جس کی بنیاد عورت کی ذلت اس کی کمتری اور اس کی عیاری و عیاشی کے تصورات پر مبنی ہے اسباب و عوامل پہلا ہندوستانی مزاج اس مسئلے پر غور کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہندوستانی عوام کی نفسیات اور فطری رجحان پر بھی غور کر لیا جائے تاریخ ہند کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے عوام کبھی بھی اصولوں پر جمع نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ افراد کی عقیدت کے سہارے انہی کے گرد جمع ہوتے رہے ہیں اس عقیدت کو پیدا کرنے کے لیے ان افراد کی مبالغہ آمیز کہانیاں پھیلائی گئی اور ان کے کشف و کرامات چمتکار کے چرچے معاشرے میں عمومی بنائے گئے ہیں اسی لیے یہاں کے عوام بھگوانوں دیوی دیوتاؤں اور سادھو سنتوں کے گرد جمع ہوتے رہے ہیں آج بھی ہندوستانی عوام کا یہ مزاج موجود ہے چنانچہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس ملک کی مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی لوگ ہر جماعت میں اس کے سربراہ کے نام سے جمع ہوتے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد ان کے جانشین کی تصویر کشی بھی اس طرح کی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کے گرد بھی پہلی شخصیت کے نام پر جمع ہو جائیں دوسرا صوفیہ اور اشاعتی دین صوفیہ اور اشاعتی دین ہندوستانی عوام کا یہی مزاج ہے جس کی وجہ سے اس ملک میں اسلام کے فروغ میں جو کامیابی صوفیہ کرام کو حاصل ہوئی وہ علماء حاصل نہیں کر سکے اگر چند علماء کو کامیابی ملی بھی تو انہیں بھی تصوف کا لبادہ اوڑھنا پڑا ہے چنانچہ اس ملک میں سب سے پہلے حضرت معین الدین چشتی اجمیری تشریف لائے اور آپ نے پورے ملک میں اپنے خلفہ کو اشاعت دین کے لیے متعین فرما دیا چنانچہ حضرت فرید الدین گن شکر حضرت مخدوم بخاری حضرت اسماعیل بخاری اور حضرت بہاول حق زکریہ ملتانی حضرت سید صدر الدین اور حضرت حسن کبیر الدین نے پنجاب میں علاقہ باول پور اور مشرقی سندھ میں سید جلال الدین بخاری اور سید یوسف الدین نے کچھ اور گجرات میں حضرت امام شاہ پیرانوی اور حضرت ملک عبداللطیف نے بنگال میں شیخ جلال الدین تبریزی نے آسام میں شیخ جلال الدین فارسی نے کشمیر میں حضرت بلبل شاہ اسیر علی حمدانی اور سید شاہ فرید الدین نے علاقہ کوکن میں پیر مہابیر نے دارواڑ میں حضرت ہاشم گجراتی نے اشاعت دین کی زبردست خدمات انجام دی ان کے علاوہ دکن ہی میں حضرت بندہ نواز گیس و دراز شیخ برہان الدین حضرت شیخ زین الدین اور شیخ برہان الدین حضرت شیخ زین الدین اور اورنگ آباد کے حضرت نظام الدین نے اشاعت دین کی ذمہ داریاں اپنے انجام دی ان کے علاوہ دکن ہی میں حضرت بندہ نواز گیسو دراز شیخ برہان الدین حضرت شیخ زین الدین اور اورنگ آباد کے حضرت نظام الدین نے اشاعت دین کی ذمہ داریاں اپنے اپنے علاقوں پر انجام دی مندرجہ بالا صوفیائی کے رام اور جیسے لاتعداد صوفیہ نے اس ملک میں اشاعت اسلام کی زبردست خدمات انجام دی ہے اور اس میدان میں انہیں غیر معمولی کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہے ان کامیابیوں میں جہاں ان بزرگوں کی روحانی قوت خلوص اللہیت انسانی ہمدردی کا جذبہ اور فیض رسانی کو دخل حاصل ہے وہی ہندوستانی عوام کے اس مخصوص مزاج اور رجحان طب کا بھی بڑا حصہ رہا ہے خانقاہوں میں شیخ طریقت کو مرکزیت حاصل تھی لوگ ان کی عقیدت کے سہارے کھینچتے چلے آتے تھے یہاں بھی شیخ بہت اونچی مقام سے حاضرین کو خطاب کرتا تھا اور تخاتب کا انداز بھی ویسا ہی باپ بیٹے کی طرح تھا جیسا وہ مٹھو میں دیکھتے تھے یہاں بھی گفتگو صوفیانہ اسرار و رموز میں ہوتی تھی جیسی مٹھو میں آتما پرماتما کے سلسلے میں وہ سنتے رہے تھے یہاں بھی بزرگوں کے مزارات پر عرسوں کا سلسلہ تھا جیسا کہ وہ دیوی دیوتاؤں اور و سنتوں کے استھانوں پر سالانہ یا تراؤ میں کیا کرتے تھے الغرض یہاں بھی ان کے مزاج اور رجحان کی تسکین کا سارا سامان موجود تھا جن سے عقیدت دن بدن بڑھتی رہتی تھی فرق اتنا ہوا کہ یہاں ان کی شکلوں میں اسلامی رنگ پیدا ہو گیا تھا اس کے علاوہ یہاں انہیں ہمدردی دل سوزی اور خلوص و دل جمعی سے بھرپور اور تصوف کے رنگ میں ڈوبی ہوئی اسلامی تعلیمات بھی ملتی تھی جن سے لوگ متاثر ہوتے اور ہلکا بگوش اسلام ہوتے تھے صوفیہ کی خانقاہوں میں ان نو مسلمانوں کو اپنے سلسلہ تصوف کے اور ادو و ضائف اور مراسم کی تعلیم دی جاتی اور اپنے سلسلہ کے بزرگوں کی عقیدت میں اضافہ کیا جاتا رہتا خانقاہوں میں نو مسلمانوں کے فکر و نظر کو اسلامی سانچوں میں ڈالنے اسلامی عقائد کی عملی پہلوؤں سے تشریح و تعبیر کرنے قرآن مجید اور احادیث سے وابستہ کرنے اور اپنی معاشرت معیشت اخلاق اور تمدنی رسوم و رواج کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے کی کاوشوں کا کوئی منصوبہ نہیں تھا یہ کام علماء کا تھا مگر انہوں نے اس جانب خاطر خواہ کوئی توجہ نہیں دی اس کے بجائے صوفیہ اور علماء کے درمیان کشمکش جاری رہی اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرتے رہے جس کا ان نو مسلمانوں پر اور بھی برا اثر پڑا اور وہ صرف خانقاہوں کے ہو کر رہ گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دور جاہلیت کے بہت سے تصورات اور رسوم و رواج ان کے ساتھ یہاں بھی چلے آئے ان میں عورت کا تحقیر تزلیل اور کمتری کا تصور بھی شامل ہے ساتھی عورت کو ٹھوکروں میں رکھنے پیر کی جوتی سمجھنے اور باندی و خادمہ ہونے کا تصور بھی درآمد ہو گیا اس کے علاوہ جو بہت سی جاہلانہ رسوم ساتھ چلی آئی ان میں جہیز کی یہ رسم بھی شامل ہے جس میں بغیر محنت و مشقت کیے اور کشمکش حیات میں مبتلا ہوئے بغیر راتوں رات دولت مند بننے کی آرزو پوری ہونے کے سارے امکانات موجود تھے تیسرا دینی کتب کی کمی اس دور میں اول تو علماء اس ملک میں کم تھے یا اگر تھے بھی تو انہیں حکومت رسی سے فرصت کم ہی ملتی تھی ان میں جو علماء اہل قلم تھے وہ تحریر کے لیے عربی یا فارسی زبانوں کو استعمال کرتے تھے عوام کی زبان میں لکھنا اس دور میں کسری شان سمجھا جاتا تھا علاقائی زبانوں میں لکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ قدیم ترین اردو میں اگر کچھ کتابیں آج دستیاب ہوتی ہے تو وہ صوفیہ کی تحریر کردہ ہے علماء کی نہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ مطالعہ کر کے اسلام کو سمجھنا چاہتے تھے وہ بھی اس سے محروم رہ گئے اور سمجھنے لگے کہ جس طرح ہندو دھرم کو سادو سنتوں کے پروجن مواعظ سے سمجھا جاتا ہے اس طرح اسلام کو سمجھنے کا بھی واحد ذریعہ صوفیہ کی نصیحتیں یا وعظوں کے معائز ہے اور پھر وہ انہی دو ذریعوں پر اکتفا کر بیٹھے نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے بارے میں صحیح جامعہ اور مکمل علم سے ایسے لوگ محروم رہ گئے اور اسلحال کا ایک موقع ہاتھ سے نکل گیا چوتھا ہندو معاشرے کا اثر کہا جاتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے اور گرگر تو اپنے گرد و پیش کو دیکھ کر یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا رنگ بھی کوئی ہے یا نہیں ہندوستان میں امت مسلمہ کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہو کر رہ گیا ہے اس ملک میں ہندو اور مسلمانوں کی مخلوط آبادی رہتی ہے اس مخلوط آبادی میں جب مسلمان دیکھتے ہیں کہ ان کے کسی غیر مسلم پڑوسی نے اپنے لڑکے کی شادی کر کے اپنے گھر کو جہیز کے سامان اور سونے چاندی سے بھر لیا ہے تو اس کے منہ میں بھی پانی آنے لگتا ہے اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بھی سامان تعیش موجود ہو مگر اپنے وسائل سے وہ یہ سب کچھ نہیں خرید پاتا لہذا وہ بھی اپنے گھر کو بھرنے کے لیے اپنے دل میں اس طریق کو اپنانے کی خواہش محسوس کرتا ہے چنانچہ وہ جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اس راہ پر چل پڑتا ہے اور ایسا کرتے وقت اسے ان دونوں معاشروں کے معاشرتی فلسفہ اور بنیادی نظریات کا ہوش نہیں رہتا دولت کی تمام آدمی کو اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ وہ ان دونوں میں امتیاز کرنے کی پوزیشن ہی میں نہیں رہتا اور وہ کر گزرتا ہے جس کا کوئی تعلق اس کے دین و ایمان سے نہیں ہوتا پانچواں عزت و شرف کی معیار کی تبدیلی اسلام نے عزت و شرف کے لیے تقوی و خدا ترسی کو معیار قرار دیا تھا اس معیار کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کا جتنا متقی ہوتا وہ اتنے ہی عزت و شرف کا مستحق سمجھا جاتا تھا مگر امتداد زمانہ نے اس معیار کو بدل کر عزت و شرف کا معیار دولت کی قلت و کثرت کو قرار دے دیا یہ ایک فطری امر ہے کہ ہر شخص اپنے معاشرے میں صاحب عزت و شرف بننے کی خواہش رکھتا ہے لہذا جب دولت کو معیار شرف کا درجہ حاصل ہو گیا تو اب ہر شخص جلد سے جلد دولت مند بننے کی جستجو میں مشغول ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس دن میں جائز و ناجائز حلال و حرام کی قیود سے بھی کافی حد تک آزاد ہوتا چلا گیا اور جلد سے جلد دولت مند بننے کی دن میں اس نے جہیز کے غلط راستے کو اپنانے سے بھی گریز نہیں کیا آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ مساجد مدارس اور دارالعلوم کے سفر اور ذمہ دار بھی کسی شخص سے مالی تعاون حاصل کرنے کے لیے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دولت مند ہے انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ شخص مذکور کی آمدنی کے ذرائع کیا ہے اور آیا وہ جائز ہیں بھی یا نہیں ان حضرات کے اس رویہ نے بھی دولت مند بننے کی دیوانہ وار خواہش کو ہوا دی ہے جس سے جائز ذرائع آمدنی کی اہمیت ہی کمزور پڑتی جا رہی ہے جہیز کی اس رسم بد کے مسلم معاشرے میں درآمد ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کے دور حکمرانی میں مسلم بادشاہوں نوابوں اور رئیسوں نے عیش و عشرت کے لیے اپنے حرم میں بہت سی ایسی عورتیں بھی رکھ لی تھی جو باقاعدہ ان کی بیویاں نہیں تھی ان عورتوں سے جو اولاد ہوتی تھی عام مسلمان انہیں حرام کی اولاد سمجھتے تھے اور اس لیے کوئی شخص بھی ان سے شادی کرنا پسند نہیں کرتا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب شادی کے لیے اولین شرط خون اور ہڈی کو سمجھا جاتا تھا یعنی لڑکی خاندانی ہو اگر کوئی شخص اس جانب سے مطمئن نہیں ہو جاتا اگر کوئی شخص اس جانب سے مطمئن ہو جاتا تب ہی دوسری خصوصیات کی جانب توجہ دی جاتی تھی معاشرے کے اس رجحان نے ایسی لڑکیوں کو اپنے والدین کے لیے اہم مسئلہ بنا کر رکھ دیا تھا چنانچہ ایسے والدین کے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا اور وہ یہ کہ غریب گھر کے لڑکوں کو دولت کا لالچ دے کر انہیں ان لڑکیوں سے شادی کرنے پر آمادہ کر لیں چنانچہ اس راستے سے ایسی لڑکیوں کی شادیاں ہونے لگی اور ان کے والدین کا اہم مسئلہ حل ہو گیا مگر اسی کے ساتھ آہستہ آہستہ حلال طریقوں سے پیدا ہونے والی بچیوں کے والدین کے لیے نئے مسائل کے پیدا ہونے کا سبب بھی ثابت ہوا یہ وہ چند اسباب تھے جو مسلم معاشرے میں جہیز کی اس غیر اسلامی رسم کے داخل ہونے اور اس کی مقبولیت میں اضافہ کا سبب ثابت ہوئے اب اس رسم نے سرطان کی طرح اپنے پرزے اس طرح پھیلا دیے ہے کہ اسے اکھاڑ پھینکنا جوئے شعر لانے سے مشکل نہیں تو کم بھی نہیں ہے